یہ جو فت القدیر کی عبارت میں نے پیش کی تھی یہاں پر بحث یہ آ رہی ہے یہاں پر جو بحث آ رہی ہے وہ یہ یو جو بتن فی کول ابی ہنی فاتح وکال ابو یوسف و محمد ان عالم ابزال کا فعال الحد فی زوات المحرم الہنا یہ آگے خصہ ہاں، ہاں، مخالفتهما بذات المحارم من ذلك ذلك العموم فاللفظ ظاهر في في الروايات وفي روايات عن جابر یہ اوپر بات امام ابو نیفا کی نہیں کی تینوں کی ہے ابو یوسف اور محمد کی بھی ہے وہ ان کی حد ہے تینوں کی ہے ان کی حد نہیں اچھا، بولو بولو ہاں، ان کے ہاں حد نہیں سزا سزا کیا اس سزا کے لیے یہ روایت پیش کی ہے جس روایت کے اندر یہ لفظ آ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو حکم دیا کہ ان ازربا اونوں کا ہوں وہ آخوزا مالہو کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گردن کاٹ دوں ہر ایک جانتا ہے حد تو ہے حد کیا ہوتی ہے سو کو ہاں. کسی نے کسی نے جو امام ابو حنیفا کی دلیل آگے پھر لکھی ہے ہاں. امام ابو حنیفہ کی جو دلیل اس میں آگے صاف لفظ ہے ہاں. انہو ارتکب جریم تن جریمتن موج نہیں ماری بلکہ جرم کیتا ہے ذرا ٹھیک ارد جی ہاں جی ارتقا جی۔ جی حد واجب نہیں وہ بتا رہا ہے تجھ جیسے آدمی کو کہ یہ اللہ چونکہ آیا ہے اللہ استثناء کہاں سے وہ نیچے عبارت نکالی کہ یہ اوپر جو فلا یجب ہے اس سے یہ آ رہا ہے اللہ استثناء کا اللہ یعنی فلا یجب الحد ارتقب صفیہ حد مقدر اس مخصوص واقعہ میں کوئی حد مقرر نہیں ہے اگر حد مقرر ہے سراہتن تو پیش کرو سراہتن سری حدیث ثبوت کتوں دلالت یا آیت پیش کر فائیو ازر اس کو تعزیر دی جائے گی تعزیر تعزیر اور یہ ہمارے پاس موجود ہے تعزیر کہ تعزیر حنفی کیا کچھ کہتے ہیں وہ یقون تعزیر و بل قتل وہ یقون تعزیر و مطلب بل قتل وہ یقون تعزیر و بل قتل یہ ہماری کتاب شامی تیسری جلد تیسری جلد یقون تعزیر و بل قتل یہ تعزیر سے انتالی کوڑے نہیں مارنے ہوں موجہ مارنیاں نہیں ہوں تعزیر کیا ہوتی ہے تعزیر بل قتل کہ تعزیر کے اندر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے لگا دو ذرا کتاب دو ایک مسئلے میں ثابت کرو دلالت کتاب کرو کتاب کتاب میں کتاب تب دیتا ہوں ایک بات اگر یہ اس بات کو لکھ کر دیں کہ اس میں اگر امام صاحب کا نام ہوا تو شکست لکھ دیں گے امام صاحب کا قول قتل کے قتل کے اوپر ملک صاحب کا قتل ملک صاحب اگر بات کریں یہ کیا کہ امام صاحب کا نام ہو تو میں شکست لکھ دیتا ہوں میں کتاب دیتا ہوں کس بات پر نام چاہیے اس مسئلے پر کہ جو اس کے لیے امام کے لیے ہاں، امام صاحب جو اس مسئلے پر ہوگا کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے مطلب تعزیر ہے حکومت ہے حکومت کی وضاحت جو کر رہے ہیں وہ ہے قتل امام صاحب کر رہے ہیں جی امام صاحب کر رہے ہیں امام صاحب نے حکومت کہا ہے ہاں۔ اور حکومت کے بعد وہ روایت لائی ہے کہ حکومت کون سی ہے ہاں۔ وہ حکومت ہے قتل وہ تو پوچھ رہے تھے کہ ابھی کہاں ہے حد آپ نے خود روایت پڑھ لی جی روایت پڑھ رہے ہیں نا کس نے کیا محمد الرسول اللہ نے رجم کس نے کیا محمد الرسول اللہ نے جب محمد الرسول اللہ نے رجم کیا حد بن گئی جب محمد الرسول اللہ نے نے قتل کیا حد بن گئی جب قرآن سو کوڑے کہا حد بن گئی کوڑے مارنا بھی حد قتل کرنا بھی حد رجم کرنا بھی حد یہ تینوں حدیں ہیں اور ابو حنیفہ کہتے ہیں اس پر حد نہیں اس کو تعبیر بنائی جائے گی اور تعبیر ان کے نزدیک ابو حنیفہ کے قول کے مطابق انتالیس اسٹورے اکثر جو ہے ہدایت کے اندر لکھا ہوا ہے اور کیا لکھا ہوا ہے ان میں نے پڑھایا تھا کہ لا کم ہو یوجو اقوب تن اس کو سزا دی جائے گی تکلیف پہنچائی جائے گی قتل کا حکم نہیں دیا اس کو مارا جائے گا جوتوں کے ساتھ مارا جائے ڈنڈے کے ساتھ مارا جائے کیوں مولند طریق تعزیر اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہا جائے گا کیوں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ شبہ پڑ گیا شبہ کیا پڑ گیا کہ اس نے جب ماں کے ساتھ اس نے جب ماں کے ساتھ یہ کام کیا جب اس نے ماں کے ساتھ یہ کام کیا یہ سمجھا کہ ماں بھی عورت ہے اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے تو میں نے ثابت کیا کہ حدیں تین ہیں محرمات کے ساتھ نکاح کرنا اس کی دلیل خود مولوی صاحب نے پڑھی کہ جو محرمات کے ساتھ نکاح کرے اللہ کے نبی نے اس کی گردن اڑا دی یہ حد ہوئی کہ نہ ہوئی اور پھر انہوں نے یہ لکھا کہ اگر جانتا ہے کہ یہ اگر یہ جانتا ہے کہ یہ مجھ پر حرام ہے مجھ پر حرام ہے تب اس پر کوئی حد نہیں اس کو تعبیر لگائی جائے گی قتل کرنے کا جہاں اس نے پڑھا اس نے امام ابو حنیفہ کا قول دکھائے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو ماں کے ساتھ زنا کرے اس کو ہم قتل کریں گے یہ سرحت لفظ ہو ہم حدیث دکھاتے وہ انہوں نے پڑھی کہ جو ماں کے ساتھ نکاح کرے زنا کرے اس کو قتل کر دو اللہ کے نبی نے حد حد لگائی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں کہ قرآن میں جو چیز آ گئی وہ بھی حد ہم مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے رجم کیا یہ بھی حد حدیث میں ہے قرآن میں رجم نہیں کہیں بھی حدیث میں ہے کہ رجم کر دو ہم نے مانا کہ اللہ کے نبی نے رجم کرایا یہ بھی حد اللہ کے نبی نے ماں کے ساتھ نکاح کرنے والے کو قتل کروایا یہ بھی حد اور نہیں فرماتے ہیں لا یجب حد نہیں پتا میرے نزدیک اس پر کوئی حد نہیں تاغیر ہے کتنی نیچے خود لکھا ہے تکلیف پہنچانے کے لیے ماریں گے اس کو قتل نہیں کریں گے قتل کر دیا پھر تکلیف کیا ہو ساری تکلیف پہنچانے کے لیے ماریں گے اور ان کے نزدیک انتالیس کوڑے ہیں تاجیر جو یہ بیان کرتے ہیں جس میں ہم دکھائیں گے کہ ان کا یہ کون ہے ورنہ اگر یہ قتل کا حکم دکھائیں امام ابو حلیفہ سے دکھائیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے اگر کہتے ہیں اس پہ حد نہیں کہتے ہیں اس مسئلے میں حد نہیں تو ابو یوسف اور امام محمد کہتے ہیں اس پر حد ہے اب یہ بڑے عالم ہیں یا امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف اور محمد بڑے عالم ہیں امام شافی کہتے ہیں اس پر حد ہے امام شافی کیوں کہتے ہیں اس پر حد ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ماں کے ساتھ نکاح کرنے والے کو قتل کروایا یہ حد لگائی ابو یوسف بھی اس حدیث کو مان کے کہتے ہیں حد لگاؤ قتل کر دو امام محمد بھی کہتے ہیں قتل کر دو اور یہ کہتے ہیں کوئی حد نہیں یہ میری بات ثابت ہوتی ہے کہ نہیں کہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں باہر کرو گے رجم ہو جاؤ گے پتھر مار مار کر باہر پڑو گے درے پڑیں گے گھر میں سب کچھ کر لو لا حد علی کوئی حد نہیں لا حد علی کا ترجمہ کرو کوئی حد نہیں جوتوں کے ساتھ اس کو پیٹا جائے گا یا تو مجھے وہ نام دکھائیں امام ابو حنیفہ کا نام ہو اس پر محمد علی رسول کریم یہ ہم پیش کر رہے تھے کہ محرمات سے اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو اس میں بات تو ہے صاف مولوی صاحب میں ہمت ہوتی تو ہمیں حنفیوں کو ثابت کرتے جس طرح اناف کی بات انہوں نے کہی تھی کہ یہ جی قرآن اور حدیث کے مقابل نسکتی و ثبوت کتی و دلالت کے مقابل بات کرتے ہیں مقابل تو یہاں بات کوئی نہیں آ رہی یہاں کیا آ رہا ہے یہاں امام صاحب فرماتی ہے اس مخصوص واقعہ میں حد نہیں ہے تعزیر ہے حد نہیں ہے تاجر ہے حد کا یہ معنی نہیں ہے کہ موجہ کرو بلکہ اس کو سزا ہے اور سزا خود ہمارے حنفیوں کی کتابوں میں غیر مقدم کی بات نہیں ہماری حنف ہاں یہ جو ہے حنفیوں کی ہے نا بات یہ فکر کس کی یہاں نہیں جہاں سمجھ یہاں پہ امام ابو نیفا کا فتوا اور امام ابو یوسف وغیرہ کا اور وہاں اختلاف ذکر کیا جاتا ہے جہاں اختلاف ذکر نہ کیا جائے گویا کہ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد سب کا یہی نظریہ ہے یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تاجیر کیا ہے تاجیر بل قتل ہے تاجیر کیا ہے بل قتل بھی ہوتی ہے جب ہم صاف کہہ رہے ہیں کہ حج اور آپ جو کہتے ہیں آپ پرانے پاک میں جائے اب خاموش نہیں جائے گا اب اس کا نا لما تکول مالا تفالون تو پھر تسی دوسری بول لما تکول مالا تفالون اب ہاں۔ خاموش رہو اب لا یجب علیہ الحد قرآن پاک میں جو سو کوڑے ہیں یہ حد ہے ایک دوسرا سمجھو حدیث میں رجم آتا ہے حدیث میں رجم اب یہ دو ہیں حدیں اس کے علاوہ قتل بھی حد ہے قتل بھی حد ہے جمہور فکہ اور محدثین کا یہ قول ہمیں دکھایا کہیں کہ قتل بھی حد ہے اور ہم کہتے ہیں کہ قتل ہمارے نزدیک تعزیر ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے تعزیر کو واجب کیا ہے اس کو قتل کرنا چاہیے بات تو ایسی تھی ہم نے بھی قرآن کو مان لیا اس آدمی کو مٹا دیا جائے قتل باقی یہ جو انتالی کی بات کرتے تھے وہ بھی یہ مصیبت یہ ہے کہ پوری بات یہ سمجھتے نہیں ہے پوری بات یہ چونکہ سمجھتے نہیں ہے بات یہ ہوتی ہے کہ حد کم از کم درجہ اس کا چالیس آتا ہے بعض دوسری حدود میں جا کے اب تاظیر جو ہے کمیت کے اعتبار سے کمیت گنتی کو سمجھ آتی پہ ہے کہ ہاں۔ سمجھانا پیسی یہ بھی ہاں۔ کمیت کے اعتبار سے چالیس سے کم کم ہونا چاہیے لیکن کیفیت میں بڑھ سکتا ہے یعنی اس کو زیادہ سخت بھی مارا جا سکتا ہے اسی میں جا کے آگے یہ کہتے ہیں وہ یقون تازی بل کہ یہ تاجیر قتل تک بھی ہو سکتی ہے قتل تک بھی ہو سکتی ہے تو اب تاجیر ہے باقی رہا حد کیوں نہیں ہے یہ حدیث ہے جی ترمزی جی، ترمزی شریف سفا ایک سو اکہتر جلد نمبر ہے اس کے اندر ادرا الحدود عن المسلمین مستتاتم فان کان له مخرج فخلوا سبيلهم جہاں پر کوئی شبہ وغیرہ آ جائے تو وہاں پر حد ٹل جایا کرتی ہے اس استدلال کو سامنے رکھتے ہوئے سفا 171 یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ چونکہ اس کے اندر کوئی شک شبہ پیدا ہو جاتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں وہ حد نہیں ہے اور بات ہم بالکل صاف کرتے ہیں یہ قران کی کوئی ایت بتا دیں میری تو ذرا توجہ کرو صرف ایک آیت ہمارے اندر کوئی نہیں یا ایک حدیث سری پیش کر دے اس مسئلے پر قطعی دلالت قطعی ثبوت جس کے اندر یہ ہو کہ محرمہ سے جو نکاح کرے اس پر حج واجب ہے میں جو پہلے کہہ رہا ہوں ثابت کرنا اس کا کام اور اپنے اس کو چھوڑ دینا ہمارا کام جب ہاں تک ہم کہنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے پاس جب ثبوت ہی نہیں ہے بات صاف ہے کہ وہ آدمی مرتد ہو گیا ہے اب ہم تو اس کو مرتد تک کہہ رہے ہیں اور صاف کہہ رہی ہیں کہ اس کو تاجیر دی جائے گی صاف کہہ رہی ہیں اس کو موجہ مارن دی کوئی اجازت نہیں کہ کارج بڑھ منجے مولی تالے برمان کے دوتے شروع کر دے یہ گل ہو سکتی نہیں ہے کوئی بھی یہ تاجیر وغیرہ نہیں ہے کوئی بھی ہم صاف کہتے ہیں تاجیر او قتل تک پہنچ سکتی ہے جب ہماری کتابوں میں موجود ہے تو اب خام خام پر اعتراض کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ ایک مسئلہ تھا ایک جو چنا تھا مولی طالب رحمان صاحب نے واہ واہ ایک چنے تے اس ایک دے وچ بھی کتیو ثبوت تے کتیو دلالت نس دے خلاف ساڈا قول ثابت نہیں کر سکیا مولوی صاحب سارے جڑے مر گئے نو انہاں نو لے آ تاں بھی ایدا ثبوت تو دے سکدا نہیں نس ہوئی کتیو ثبوت پیش کر کتیو دلالت پیش کر محرمات دے واسطے حد واجب پیش کرنا تیرا کم تیرے مذہب نو قبول کرنا ساڈا نصلی علی رسول الکریم مولوی صاحب نے ایک بار توفیق ہوئی ہے حدیث پڑھن دی اس سے یزید بن زیاد دمشقی ضعیف لکھا ہے ضعیف فی الحدیث اے ترمذی شریف حضرت صاحب اے کتو آ گئے بیچارے نو حدیث دا ہی پتہ کوئی نہیں اچھا جی حدیث پڑھدا ضعیف پڑھدا سانو آدا بخاری دی روایت پیش نہ کرو جناب کڈو کتے لکھا ہے لکھو جس صفحے تے پڑھیو اس صفحے تے لکھو اے کتے لکھا ہے کڈو کیڑی او تے میں تانوں جس صفحے تے پڑھیو اوتھے ہاں کڈو کتے لکھا ہے دے دیو نا ضعیف کڈو نا ضعیف دس دینا ہاں،, ہاں،, ہاں وہ طرف نا تو وہ صلی اللہ علیہ رسول کریم حضرت صاحب دلالت اسی ایک آیت نہیں دو پڑیا نے جی ہاں جی ہاں ایک بھی گالی تک نہیں ہوئی دو نہیں ہوئی ایک بھی میں کہہ رہا نا یہ موجہ کا کام ہے میں دو ہاں، نے ایک بھی نہیں ہوئی ایک بھی نہیں ہوئی صدر صاحب کیوں صدر صاحب صدر صاحب صدر صاحب لاہور آئی صدر صاحب صدر صاحب صدر صاحب مسئلہ جو فقہ کا طالب الرحمان صاحب پیش کر رہے ہیں ایک تو بات یہ ہے آپ اس پر کنٹرول نہیں کر رہے کہ یہ کت دلالت کت ثبوت کے خلاف نہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو لکھا ہوا ہے طالب رحمان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ وہ گھر میں جا کر موجیں کرے یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ موجیں کرنا اس لیے لکھا ہوا ہے ان کی اصطلاح کے مطابق کہ اس قسم کا غیر مقلد شاوت کا مارا ہوا یہ کام کر دے اس کے لیے قتل فکر نے یہ مسئلہ لکھا ہمارا کوئی انفی آج تک یہ نہیں بتلا سکتا کہ کسی ہمارے فقیر نے کسی ہمارے مولوی نے یہ مسئلہ اپنے حنفیوں کو بتلایا ہو کہ تم اپنی ماں سے بہن سے محرمات سے نکاح کرو تمہارے اوپر حد نہیں ہوگی کسی نے نہیں بتلایا اور جو یہ قرآن کی عادت پڑھ رہے ہیں صدر صاحب حر مت حر مت چاہیے تو یہ تھا کہ یہ فقہ کا قول یہ بتلاتے کہ امام ابو حنیفہ نے لکھا کہ حرام نہیں قرآن میں حرام ہے امام نے لکھا ہے کہ حرام نہیں پھر تو ان کی بات ٹکر کھا سکتی تھی لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں حد نہیں اور حد کی جو تعزیر کے بدلے میں کہا حد کے بدلے میں تعزیر کی کیا صورت بیان کی مولانا نے قتل بیان کی ہے یہ بتائیں کہ قتل سخت ہے یا اس کو سو جو شادی شدہ ہو تو ہماری فکا تو یہ لکھ رہی ہے صدر صاحب کہ اگر اگر وہ شادی شدہ نہیں اس نے یہ فیل کر لیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اس کو عقوبت کی جائے عقوبت کی تفصیل یہ کی گئی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اب دیکھیں غیر شادی غیر شادی شدہ کے لیے بھی قتل ہے جی۔ غیر شادی شدہ کے لیے بھی قتل ہے تو دوسرا یہ انہوں نے آدھی مطلب بات کرتے ہیں کیا نے اس بارے میں نہیں کہا کہ مسئلہ تو ختم ہے صدر صدر صاحب مسئلہ ہے یہ بات جو کرتے ہیں کہ آپ امام منیفا کا نام نکالیں یہ امام صاحب سے سندن یہ ثابت کر دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس پر حد نہیں ہے تو پھر بھی بات بنتی ہے سندن یہاں بھی فقہ کا قول ہے یہاں بھی بھکار نے نقل کیا ہے بات سنیں یہاں بھی نے نقل کیا ہے کی تفسیر بھی موجود ہے جنہوں نے نقل کیا ہے انہوں نے تفسیر بھی کر دیا اور امام ونیفا کا نام بھی فتح قدیر میں آ گیا ہے اپنے مناظر کو پابند کریں اور اپنے اس اللہ اور کا ثبوت دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ کام حضرت آپ مناظر کو پابند کرنے کا کہہ رہے ہیں آپ تو خود ہی پابندی سے نہیں کر رہے ہیں بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ دکھائیں جہاں جو شرائط طے ہوئی تھی جی بتائیں کہ طالب الرحمان صاحب نے ثابت یہ کرنا ہے پوری پڑھنا کہ اناف جی اناف مسائل منصوصہ میں بھی تقلید کرتے ہیں جی یہ ہے سر عنوان ابھی آپ احناف سے نکل کر امام ابو حنیفہ سے سند مانگ رہے ہماری بحث سے آپ نکل رہے ہیں یا نہیں ہم نہیں نکل رہے ہم دیکھیں آپ ہی نکل رہے ہیں ذرا مشکل ہو رد المختار انفیوں کی ہے یا نہیں مشکل ہے فتل قدیر انفیوں کی ہے نا ہم انہیں پر پابند ہیں ہم نے رد المختار سے ہی بات کی ہے کہ آپ نے رد المختار میں اور ہاں۔ صاحب ہدایا نے ہدایا میں حنیفہ پر جھوٹ باندھا ہے نہیں نہیں جو لکھا ہے ہم انہیں سے پیش کر رہے ہیں سے آپ ہم سے سند جس سے سند بھی دیں گے ٹھیک ہے جس سے آپ پیش کر رہے ہیں ہم سے یہ صدر صاحب میری بات آپ نہیں سمجھے نہیں آپ بالکل نہیں سمجھے میری بات بھی آپ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ہم ہدایت سے بات احناف کی ہو رہی تھی آپ امام ابو حنیفہ تک احناف کی ہو رہی نہیں میں ابو حنیفہ نہیں لاتا نہیں آپ کہا کہ یہ سند اچھا، کے ساتھ احناف کی ہو رہی ہے میں نے آپ کی بات پوری سنی آپ نے اب بیان میں آپ یہ اعتراض ہو گیا نا آپ احناف سے خیال طرفین کو مناظرہ کرنے دیں بہتر رہے گا ہم احناف کے پابند ہیں ہم نے فتل قدیر احناف کی پیش کی ہے یا کسی اور کی پیش کی ہے جی فتل قدیر احناف کی ہے نا رد المختار احناف کا ہے ہدایہ اخناف کا ہے ہم نے اس سے پیش کیا ہے ہم اخناف سے کہاں بھاگے ہیں ہم نے بھی انہوں نے بھی تو پھر آپ مانا ہیں وہ تو ان کی بات بار بار کرتے ہیں کہ امام صاحب کا امام صاحب کا نام بتائیں نام بتائیں ہم نے نام بھی بتلا دیا ہے امام صاحب نے جو یہ مانا لکھا ہے عقوبت ہے تو عقوبت کی تفسیر نیچے لکھ دی گئی ہے کہ اس کے لیے قتل ہے طالب رحمان صاحب آپ کے بار بار کہتے ہیں کہ وہ مزے ہوا ہے آپ اس پر گرفت کیا ہے جس طرح آپ کی بہت سی باتوں پر ہم کچھ نہیں کر سکتے نہیں گرفت کیا نا مزے آئے بھرنا وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ نہیں جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں رسول کریم پھر یہ انہوں نے ایک حدیث پڑھی اور یزید راوی جس کے بارے میں نے بتلایا یہ فت القدیر ذرا دے دیں فت القدیر دے دیں جی نمانی صاحب نمانی صاحب فت القدیر دے دیں جہاں سے آپ نے پڑھا تھا بھائی کون تاجر و بالقتل بس میں چلیں گے پھر کیا آخر نماز پڑھ لیں باری میری ہے پھر تین گھنٹے آپ نے پورے کرے تین گھنٹے پورے کرے تین گھنٹے پورے کرنا ہے دیکھ لیں جس دے بارے اے اختلاف ہویا بھی اے قطیو ثبوت تے قطیو دلالت ہیں کہ نہیں اسی یہ ذمہ چکیا کہ نو چوں دو رہ گئے او بھی ثابت اسی کران گے کہ اے قطیو ثبوت تے قطیو دلالت نے اے موضوع نہیں ہٹیا ہن گل کرو یہی گل کر رہے ہیں کہ تساں تساں جڑا مولد منگی خود گل کرو جی انہوں نے بولن دے یہ سات مسلوں میں سات مسلوں میں اتنا بڑا جھوٹ کہ آپ نے متواتر ہدی سے پڑھی ہے کہاں پڑھی ہے سات مسلوں میں متواتر ہدی سے ہے بالکل جھوٹ لے لو ایک لاہور ایک کتاب سے اس کی کوئی سمجھ نہیں پیش کی لاہور کی لاہور کی طرح کی بات نہیں کرتی آپ نے تو انصاف کی بات نہیں ہے جی۔ ٹائم نماز ہماری ڈھائی بجے ہوگی تین گھنٹے تین گھنٹے ہوں گے چلو جی تین گھنٹے چلو ملک اختر ملک اختر چیک پاس ہو جائے نامدلی رسول کریم ہم تو چاہتے تھے کہ گھنٹے اور بڑھیں آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ گھنٹے بڑھائیں حضرت صاحب انہوں نے انہوں نے کہا جناب کہ شک پیدا ہو گیا اور حدیث پڑی میں نے کہا یہ حدیث ہی پہلے نمبر پر اچھا، ثبوت اور جھگڑا جو سارا اسی کا ہے بھائی اصل جھگڑا یہ ہے اصل جھگڑا یہ ہے ثبوت جو آپ نے لکھ کے دیا ہے محرمات ہے کہ نہیں حرمت علیکم ہم کس طرح کنٹرول کریں جی۔ جی۔ میں نے کنٹرول کیا ہوا ہے بیٹھتے ہی میں نے کہا تھا کہ نہ صدر پیش کرے گا نہ مناظر اور نہ معاون کہ یہ قطعی دلالت اور قطعی ثبوت نے اگر آپ نے پیش کر دی ہیں تو میں صدر کو منا لیتا ہوں آپ نے ابھی تک پیش نہیں کیا اور جھوٹ بولتے ہیں کہ سات مسلوں میں میں نے متواتر پیش کیا ہے یہ آپ انصاف کے ساتھ کہیں پھر جو میں نے کہا تھا کہ آج یہ دیکھیں طائفہ کی طرح دند نہ دند نہ گل صدر صاحب جی بولیں جی میری بولی بول دی دن بات ہوئی تھی کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے عوام نے ٹھیک ہے نا عوام نے کرنا ہے اب عوام ہے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ کر لیں اپنا فیصلہ کر لیا ہے وہ بھی سمجھ گئے ہم بھی سمجھ گئے آپ لوگ دونوں کا مظاہرہ اب یہ ختم ہی کریں تو اچھا ہے جیسے آپ کی مرضی ہم نے فیصلہ کر لیا جیسے آپ کی یہ اب جی بس صدر صاحب صدر صاحب بس ایک ایک منٹ منٹ جی صدر صاحب صدر سب نے نہیں کوئی نہیں میرا خیال ہے سب نے دیکھ لیا ہے کتابیں دیکھ لیا ہے سب نے دیکھ لیا ہے بس کی آواز ادھر سے میرے باہر جانا جی سب نے سن لیا ہے سب نے دیکھ کر رہے ہیں دیکھیں جی دیکھیں جی ہماری دیکھیں جی ذرا ذرا دیکھیں جی اچھا, ہاں، اچھا،, ہاں، اچھا۔ جی عوام بات سنے جی عوام عوام بات سنے جی سارے عوام سن لو دیکھیں دیکھیں جی اب گل کرو پھر دس منٹ کر کر رہے رہے ہیں ہیں گل گل گل تین تین گھنٹے گھنٹے ہوئی تین گھنٹے گل ہوئی ہے تو دلالت نہیں نے دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بیل مقابل ٹانگا stand main road Pir Wadhai Rawalpindi جو شخص کے زکات کا منکر ہوا جناب پکڑے گا ان قریب خدا کا اسے عذاب پکڑے گا ان قریب خدا کا اسے عذاب دینا پڑے گا حشر میں ہر پائی کا حساب